أنا تلمذ رب عشق کو حالت بیان نہیں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار صحبت احمد اللہ اور بالا اشار فرماتے تھے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس رہنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا یو ایل لدینہ آمن التق اللہ وقنو حضرت نے فرمایا اس کونوں کے اندر صرف یہی ہے کہ رہنا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہو کہیں بیان وغیرہ کا ذکر نہیں ہے اس میں تقریر کا بیان کا ہونا شرط نہیں ہے صحبت اہل اللہ میں خود تاثیر ہے جس سے اللہ کی محبت اور تقوا ساتھ بیٹھنے والوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے اللہ کی محبت دلوں سے دل میں صلاحیت کر جاتی ہے اگرچہ بیان نہ بھی ہو تو بھی دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ دلوں سے منتقل ہو جاتا ہے عید اللہ کے پاس بیٹھنے سے ان کے قلوب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی آگ اور تقوا کا حوصلہ اور بلند حوصلگی اور تقوا کا اہتمام اور فکر اور انتظام جو کچھ ان کے قلوب میں ہوتا ہے وہ سب کا سب منتقل ہو جاتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں میرا بھائی مایا

کے سو پیشان نہیں چشمے تر جو ہو کے سو پیشان نہیں در دے رام کی رات دان کرتے ہجران ترجمان نہیں جمب کی زبان نہیں دو بہ دو بوب جو ترجمان نہیں ہے یہ نہیں کہ آگے بڑھ کے دوسرا کام رکھ دیا معرف ربانی ریونین کا سفر نامہ میرے مرشد محبوب ہے اس کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر ایک عجیب استدلال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق ہونے کی ایک دلیل دلیل عجیب حضرت دامت برکات کار کی اگلی سیٹ پر تشریف فرما تھے اور مولانا داؤد صاحب کار چلا رہے تھے احمد اور فاروق ایس ایس اور مولانا عمر فاروق پچھلی سیٹ پر تھے تھوڑی دیر بعد جب کار پہاڑ کے پر پیچ راستوں سے گزر رہی تھی تو حضرت اقدس دامت مرشدید احمد کردار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یاسم کا من انداز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تھے صحابہ آپ کی پاسبانی کر رہے تھے یہ آیت نازل ہوتے ہی آپ نے خیمے سے چہرہ مبارک نکالا اور پاسبانی کرنے والے صحابہ سے فرمایا کہ اب آپ لوگ جائیے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو اس کے دل میں دبدبا ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ کافر آ کر مجھے قتل کر دیں لہذا وہ کبھی ایسا اعلان نہ کرتا یہ آپ کی نبوت کی بہت اہم دلیل ہے اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ نے پہرا نہیں لگانے دیا اللہ پر اتنا یقین اللہ کے سچے نبی ہی کو ہو سکتا ہے الحمد للہ کبھی کی عجیب تشریح شہر کے اندر داخل ہونے کے بعد فرمایا کہ یہاں کی سڑکوں پر بے حیائی کے ساتھ مرد و عورت کا اختلاط ہے بس اگر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا کر یہ پڑھو الحمد للہ لدی اڑفانی مم کبھی وفا ولنی اعلیٰ کثیر خلق تفضیلہ اس کی برکت سے انشاءاللہ شاء تعالی اس آفت میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہو گی ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ عورت تمہاری بیوی ہے تو گھر میں عیش کرو سڑکوں پر کیا لپٹا لپٹی اور چما چاٹی کرتے ہو اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر عورت ہے کیونکہ اگر تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے قبضے میں ہوتی یہ کیوں بے صبری کرتے سڑکوں پر یہ حرکت علامت بے صبری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے جانور تو نہیں ہو کہ کتا کتی کی طرح جہاں چاہا کر کبھی شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان و اسلام عطا فرمایا اور اس بے حیائی سے بچا لیا ورنہ کتے اور سور سے بدتر ہوتے احمد نے عرض کیا کہ پاکستان میں ایک صاحب کہتے تھے کہ مغربی ممالک میں بد نظری کا مرض نہیں ہے کیونکہ اوریانی یعنی عام ہونے کی وجہ سے ان کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے لیکن احمد نے کل ہی دیکھا کہ ایک نوجوان انگریز ایک لڑکی کو گور گور کے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد حضرت والا نے یہ مصرا فرمایا اس طرح ہر انسان نظر ڈال رہا ہے پھر فرمایا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگلے مصرے نے میں کیا کہوں گا پھر دوسرا مصرا یہ فرمایا جیسے کہ کبھی میر نے مربع نہیں دیکھا حضرت والا دعوت برکاتوں کے مزاح سے کار میں بیٹھے ہوئے ہم سب لوگ ہنس صحابہ کرام کی عظمت ہے ارشاد فرمایا کہ آیت یا اللہ مع الصادقین بنیاد ہے اللہ والا بننے کی ولی اللہ بننے کی نسبت مع اللہ کے عطا ہونے کی یعنی عطا نسبت اور بقائے نسبت اور ارتقاء نسبت کی بقائے یعنی عطا نسبت یعنی جب نسبت عطا ہو جائے بقایا بقا کے معنی باقی رہنا اور ارتقام آنے اس نسبت پر ٹھہرے نہ رہنا بلکہ اور ترقی کرتے رہنا کیونکہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے اس لیے ایک جگہ ٹھہرنا اللہ کے راستے میں نہیں ہے بلکہ ترقی کرتے رہنا ہے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے نسبت اللہ کے عطا ہونے کی یعنی آتا ہے نسبت اور بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت کی یعنی اہل اللہ کی صحبت سے نسبت عطا بھی ہوتی ہے پھر باقی بھی رہتی ہے اور ترقی بھی کرتی رہتی ہے اور نسبت کی تعبیر کیا ہے اللہ پاک سے خصوصی تعلق اللہ صفیل ولایت کا نام نسبت ہے یعنی وہ تعلق جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے اور اس کا نام نسبت ہے اور نسبت عطائے نسبت بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت کا ذریعہ اہل اللہ کی سہمج ہے رقائے نسبت بقائے نسبت اور بے تقائے نسبت کا ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جو نبی بھی آیا ہے اس کے سینے سے تمام تجلیات نبوت اور تعلق مالدان کی دولت سب سے پہلے جس طبقے کو ملی وہ صحابہ کا طبقہ ہے صحابہ سے پھر تابعین کو اور تابعین سے تبا تابعین کو ملی تبا تابعین کے بعد جو بزرگ ہوئے وہ رہا ہے اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ کو صوفی کیوں نہیں کہتے تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کو صوفی کہنا ان کی توہین ہے ان کا شرف اور عزت یہی ہے کہ وہ صحابی ہیں صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری دنیا کے صوفیاء اور اولیاء علم حدیث و مفسرین محدثین محدودین ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جامع دعائیں ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں اضوا میں صحابیہ انہوں نے ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کی تھی اور ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازمت کرتی تھی ہماری ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ملازمت تھی جب حضرت خواجہ حسن بصری پیدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا یہ حضرت حسن بصری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ آپ ان کی سنت تحنیق فرما دیجیے سنت تحنیق آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی کھجور وغیرہ خاندان کا بزرگ منہ میں چبا کر بچے کو کھلا دیتا ہے حضرت لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحنیق فرمائی تھی تو حضرت خواجہ حسن بصری کو دو دعائیں دی وہ دو دعائیں کیا تھیں اللہ فقی الدین وہ ہو الناس یعنی اللہ اس کو دین کا فقیر بنا اور لوگوں میں محبوب کر دے بڑی جامع دعا ہے کیونکہ اگر دین کا فقیر ہو دین کی ذہن رکھتا ہو لیکن لوگوں میں محبوب نہ ہو تو لوگ اس سے دین نہیں سیکھیں گے اور اگر لوگوں میں تو محبوب ہو لیکن فقیر نہ ہو یعنی دین کو سمجھتا نہ ہو تو گمراہی پھیلائے گا اب ہم اس کو اپنے لیے کیسے مانگیں گے اللہ الناس اے اللہ ہم سب کو دین کی فقہ دین کی ذہن عطا فرما اور ہمیں اپنے بندوں میں محبوب فرما بعض لوگ غلط فہمی سے اللہ کے بندوں میں محبوب ہونے کو ریا سمجھتے ہیں ایک صاحب نے حضرت شاہ الحق صاحب برکات سے درخواست کی کہ جیب میں جو تصویر ہے سب کے سامنے نہیں پڑوں گا فرمایا کیوں کہا کہ اگر میں سب کے سامنے پڑھتا ہوں تو دل میں وسوسہ آتا ہے کہ لوگ مجھ کو نیک سمجھنے لگیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں آپ اپنے آپ کو ہر چیز سمجھیں اگر لوگ نیک سمجھتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کے لیے تو مضمون دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اللہ اے اللہ مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے میں اپنے کو بڑا نہ سمجھوں لیکن وفی ناسی اناسی کبیرا اور اپنی مخلوق میں مجھ کو بڑا دکھا دے کہ اللہ کی طرف سے مخلوق میں عزت ہونا محبوبیت ہونا ان میں سے ہے مطلوب نبوت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ نہیں مانگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس میں خیر ہی خیر ہے اپنی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب ہے دوسروں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں ہے کیونکہ اگر دوسروں کی نگاہ میں حقیر ہوگا تو لوگ اس سے دین نہیں سیکھیں گے اور اگر دوسروں کی نگاہ میں وہ بڑا ہوگا تو عظمت کی وجہ سے لوگ اس سے دین کا فائدہ اٹھائیں گے اپنی نگاہ میں اپنی حفاظت اور مخلوق کی نگاہ میں وجاہت مطلوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں اور آپ کے علوم علوم نبوت اور آپ کے علوم اور آپ کے علوم نبوت خود دلیل نبوت ہے اللہ تعالیٰ قبول ربنا تقبل منا بنا انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وصحبه آمین برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ